جیمز اور جادوئی لوبیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام جیمز تھا اپنی امی کے ساتھ جنگل میں ایک گھر میں اکیلا رہتا تھا اس کے ابو بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکے تھے اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اس لیے اس کو زندگی گزارنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی تھی پھر بھی دن بدن ضروریات زندگی کو پورا کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا اس کی امی نے جیمز کو شہر بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر اپنی اکلوتی گائے بیچنے کی کوشش کرے لڑکے نے اپنا سفر شروع کر دیا اس نے جانور کو اچھے طریقے سے باندھا پانی دیا اور اپنے راستے پر چل پڑا لیکن جب وہ آدھے راستے پہنچا تو اس کو ایک آدمی ملا جس نے اس کو گائے کے بدلے لوبیا دینے کی کوشش کی اور کہا دوست اگر میں تمہیں گائے کے بدلے جادو اور لوبیا دے دوں تو کیسا رہے گا میرا وعدہ ہے کہ یہ تمہارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوں گے جیمز اس تجارت پر آمادہ ہو گیا اور سوچا یہ بہت اچھا خیال ثابت ہوگا اور خوشی خوشی گھر گیا اور اپنی امی کو اس سودے کے بارے میں بتایا تو اس کی امی کو یہ معاملہ بالکل پسند نہیں آیا اور غصہ ہوئی انہوں نے لوبیا اٹھایا اور اس کو کھڑکی سے باہر پھینک دیا پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اس لیے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اب ان کی قسمت کیا ہوگی اگلے دن جیمز نے جب صبح اٹھ کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس نے خوشگوار اور حیران کن چیز دیکھی وہ لوبیا راتوں رات بہت اونچے پیڑوں میں تبدیل ہو گیا وہ فوراً ان کے اوپر چڑھا اور آگے بڑھنے لگا یہاں تک کہ وہ بادلوں میں ایک انجانے ملک میں پہنچ گیا اس نے ایک محل دیکھا وہ اس کے قریب گیا اور اندر جانے کا فیصلہ کیا محل کے اندر اس نے ایک بڑا جن دیکھا جو بچوں کو کھانا پسند کرتا تھا اور اس نے ایک مرغی دیکھی جو باقی سب سے مختلف تھی کیونکہ وہ ہر روز سونے کا انڈا دیتی تھی یہ دیکھ کر جیمز جن کے سونے کا انتظار کرنے لگا اس نے مرغی اٹھائی اور بھاگ کر لوبیوں والی بیل سے ہوتا ہوتا زمین پر اپنے گھر پہنچ گیا اس نے مرغی اپنی امی کو دی وہ بہت خوش ہوئیں کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب ہر روز ان کو سونے کا انڈا ملے گا روز مرغی جو انڈا دیتی وہ اس کو بیچ آتے یہاں تک کہ مرغی بوڑھی ہو کر مر گئی پھر جیمز نے دوبارہ بیل پر چڑھنے کا فیصلہ کیا وہ محل میں گیا پردے کے پیچھے چھپ کر محل کے مالک جن کو دیکھنے لگا جو کہ ایک بیگ سے سونے کے سکے گن رہا تھا جیمز نے جن کے سونے کا انتظار کیا اندر آیا سونے والا بیگ اٹھایا اور بیل کی طرف دوڑ پڑا تاکہ وہاں سے نیچے اپنے گھر جائے ان دونوں ماں بیٹے کے پاس اتنے پیسے تھے کہ ایک لمبا عرصہ رہ سکے پھر وہ چمڑے کا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ بھی سارا خالی ہو گیا تھا پھر جیمز نے تیسری دفعہ بیل پر چڑھنے کا فیصلہ کیا جب وہ محل پہنچا تو اس نے دیکھا کہ جن کے پاس ایک چھوٹا بکسا تھا جس میں سے ہر دفعہ ڈھکن کھولنے سے سونے کا سکہ نکلتا تھا وہ انتظار کرنے لگا اور جب بکسا چھوڑ کر باہر گیا تو جیمز نے اس موقع پر بکسا اٹھا لیا اس نے ایک باجا بھی دیکھ رکھا تھا جس سے ایسی اچھی موسیقی پیدا ہوتی تھی جو کہ جن کو سلا دیتی کیونکہ وہ اس وقت استعمال نہیں ہو رہا تھا تو اس نے اس کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا جب وہ باجے کو ساتھ لے کر دوڑا تو اس کو احساس نہ ہوا کہ وہ باجا بجنے لگا ہے جیسے ہی وہ باجا لے کر دوڑا تو وہ پکارنے لگا میرے مالک میرے آقا یہ مجھے چرا رہے ہیں جن جاگ گیا اور محل کے باہر سے آنے والی چیخوں کو سننے لگا میرے مالک میرے آقا یہ مجھے چرا رہے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے وہ محل کے باہر کی طرف دوڑا اور چور کا پیچھا کرنے لگا اچھا تو یہ تم تھے ادھر آؤ میں تمہیں کھا جاؤں گا مجھے سب چرائی ہوئی چیزیں واپس کرو جیمس نے محسوس کیا کہ جن بڑے بڑے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا کہ وہ بیچ والی بیل سے گزرتے ہوئے نیچے آ گیا اور خود کو محفوظ تصور کرنے لگا لیکن جلد ہی اس نے محسوس کیا کہ جن اس کے پیچھے پیچھے نیچے آ رہا ہے پھر جیمس نے امی کو بلایا امی امی کلہاڑا لائیں ماں نے جب جن کی تیزی سے آتے ہوئے دیکھا تو کلہاڑا لیا اور جیمز کو دے دیا جس نے لوبیے والی بیل کاٹ دی فوراً جن زمین پر گر گیا جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جیمز اور اس کی ماں پریشان تھے کہ وہ کیا کر بیٹھے تھے انہوں نے جن کو واضح کیا کہ یہ سب اس لیے کیا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح خوش ہوں اور کس طرح ہر وہ چیز حاصل کریں جو ان کے ابو کے فوت ہونے سے پہلے ان کے پاس تھی جن بہت اکیلا محسوس کرنے لگا اس نے صورتحال کو سمجھا اور فیصلہ کیا اور اپنی چیزیں یعنی جادوئی بکسا نئے ملک میں ان کے ساتھ بانٹنے لگا لیکن ایک شرط پر کہ وہ محنت کریں گے اور ہر روز کام کریں گے انہوں نے ایسا ہی کیا اور پھر ہنسی خوشی رہنے لگے اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو محنت کریں پھر دیکھنا کہ آپ کس طرح سے زندگی سے لطف اندوز ہوتے ہیں